محمد بن عبداللہ انصاری نے بیان کیا ان سے سعید نے بیان کیا ان سے قطادہ نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابو زید رضی اللہ عنہ وفات پا گئے اور انہوں نے کوئی اولاد نہیں چھوڑی وہ بدر کی لڑائی میں شریک ہوئے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار نو سو چھیانوے